میں تو مختصر خلاصہ بتلا دیتا ہوں اس کو ذہن میں بٹھانا ہے یعنی اعتراض یہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے بقول خان صاحب کے یہ کہا ہے یا یہ لکھا ہے کتاب سرات مستقیم میں کہ نماز میں اگر بیل اور گدھے وغیرہ کا خیال آئے تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا خیال لایا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر اودیہ فرشتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کا خیال لایا جائے تو اس سے نماز میں فرق پڑتا ہے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ گدھے وغیرہ کا خیال آ جائے تو وہ نسبتاً زیادہ بہتر ہے بہ نسبت ان بزرگوں کے خیال کے آنے کے یا جانے کے تو لہٰذا نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ نے گستاخی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تو چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل ہے اور دوسری طرف گدھے اور بیل سے زیادہ کم ترین کا ہے تو یہ بہت بڑی توہین ہے اس توہین کی وجہ سے وہ کیا ٹھہرتے ہیں کافر ٹھہرتے ہیں یہ ہے اس کا خلاصہ اعتراض تو سمجھ میں آ گیا اچھا اور اعتراض کا جواب بھی تقریباً کئی سارے جواب انہوں نے دیے کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ سرات سرات مستقیم کتاب کس کی ہے اس کی انہوں نے پوری تفصیل بتلا دی کہ یہ مستقل کتاب نہیں ہے یہ ملفوظات ہیں یہ کیا ہیں اقوال ہیں اور ملفوظات ہیں یا بیان اور نصیحتیں ہیں اور عموماً تم نے دیکھا ہوگا مثلاً قمر زمان صاحب کی کے ملفوظات کو جمع کیا گیا ہے الفادات الاحسانیہ کے نام سے ٹھیک ہے تو نیچے نام ملاقمرزمان صاحب کا ہی لکھا ہوا ہے اسی طرح خطبات فقیر تو نیچے نام کس کا لکھا ہوا ہے پیر ذوالفقار صاحب کا لکھا ہوا ہے اصلاحی خطبات نام کس کا لکھا ہوا ہے تقی عثمانی صاحب کا لکھا ہوا ہے تو اسی طرح جس بزرگ کے وہ ملفوظات ہوتے ہیں ان کی نسبت اس بزرگ کی طرف ہوتی ہے مرتب کی طرف نہیں ہوتی تو اس حوالے سے شراط مستقیم کا مصنف کون بنتا ہے سید احمد شہید بریدوی رحمہ اللہ بنتے ہیں جو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے شیخ و مرشد ہیں تو لہٰذا اس کو شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ کی تصنیف قرار دینا اور انہی کی طرف منسوب کرنا اور پھر ان پر اس عبارت کی وجہ سے کفریہ آفت میں لگانا یہ انتہائی جہادت کی دلیل ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں کتاب ہے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا لکھنے والا کون ہے یا ان باتوں کے بیان کرنے والا کون ہے ایک بات دوسری بات یہ ہوئی کہ پھر اس میں انہوں نے یہ بھی بتلایا جیسا کہ کتاب کے مقدمے میں ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سرات مستقیم کا باب نمبر دو اور باب نمبر تین اس میں جو ملفوظات ہیں وہ شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ کے جمع کیے ہوئے نہیں ہیں ملفوظہ تو اس میں بھی سید احمد شہید بریدوی رحم اللہ کے ہیں لیکن ان کو جمع کرنے والے جو بزرگ ہیں وہ مولانا عبدالحی صاحب رحم اللہ ہیں وہ شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ نہیں ہیں تو پھر شاہ اسماعیل شہید ہی اور ظاہر ہے کہ یہ عبارت جو ہے یہ باب دوم کی ہے یہ عبارت کس کی ہے باب دوم کی ہے تو اس کو شاہ اسماعیل شہید ہی کی طرف منسوب کر دینا تو اور پھر انہی پر کفر کی مشینیں چلانا تو معلوم ہوا کہ یہ فتویٰ لگانے والے نے کتاب کے مقدمے کو ہی نہیں پڑھا صرف ضد میں آ کر تعصب میں آ کر اس نے اس طرح کی حرکت کی یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی دوسری بات یہ ہے کہ فارسی زبان میں ایک ہے آورت اور ایک ہے آمد جس کا اردو میں آسان ترجمہ یہ ہوتا ہے ایک ہے کسی چیز کا لانا اور ایک ہے کسی چیز کا آنا آورت زانا اور آمدن آنا تو آوردن کا مطلب کیا ہے کسی چیز کو پوری توجہ اور دماغ اور دل کو اس کی طرف متوجہ کر کے کوئی خیال لانا اس کو کہا جاتا ہے تصور اس کو کیا کہا جاتا ہے تصور اور دوسرا یہ ہے کہ خود بخود تصور آ جائے آدمی اپنی توجہ اس کی طرف نہ کرے نہ دل کو اس کی طرف متوجہ کرے اور نہ دماغ کو اس کی طرف متوجہ کرے تو تصور کا یہاں جس تصور کا ذکر ہو رہا ہے یہ اس تصور کا ذکر ہو رہا ہے جس تصور کا تعلق لانے سے ہے آنے سے نہیں جس کا تعلق کس سے ہے لانے سے ہے آنے سے نہیں تو پھر ان دونوں کو مکس کر کے اور آنے کے الفاظ کو ظاہر کر کے اور اس کو کفر کا ذریعہ بنانا یہ بدترین علمی خیانت ہے یہ کیا ہے بدترین علمی خیانت ہے وہ تو تصور لانے کی بات کرتے ہیں اور تم لام کو ہٹا کر صرف آنے کو رہنے دو اور اس کو کفر کا ذریعہ بنا دو تو یہ بہترین خیانت ہے جبکہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کے تصور کو لانا یہ تو بدتر ہے یعنی جانوروں کے تصور سے بھی یہ بدتر ہے اس لیے کہ جانوروں کا تصور اگر آئے لایا جائے گا تو وہ تعظیم کے ساتھ نہیں ہوگا اور اگر ان کا تصور لایا جائے گا تو وہ کس کے ساتھ ہوگا تعظیم کے ساتھ ہوگا لیکن اگر خود بخود یہ تصور آ جائے تو اس کو تو وہ کمالات میں شمار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو انتہائی مبارک چیز ہے اور یہ اس انسان کے کامل ہونے کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کو اس طرح کے خیالات یعنی اس طرح کی کیفیات پیش آ جاتی ہیں کہ نماز میں ان روحوں کی اور ان کی زیارت بھی ہو جاتی ہے وہ اس کو کفر کا ذریعہ نہیں بتاتے بلکہ اس کو تکمیل کا ذریعہ بتاتے ہیں ہاں اس طرح کا تصور لانا جو ہے وہ کیا ہے وہ برا ہے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی اور پھر انہوں نے ایک عمومی بات کہہ دی تھی کہ بادشاہ کا جو تاج ہوتا ہے اس کا مقام اور محل کیا ہے بادشاہ کا سر کون سا مقام ہے بادشاہ کا سر اس لیے کہ بادشاہ کا تاج ہے تو بادشاہ کے سر پر ہونا چاہیے اب اگر وہ کسی ایسے آدمی کے سر پر رکھ دیا جائے کہ جس کو کمی سمجھا جاتا ہے اور بظاہر عام لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں جیسے کہ چوڑا چمر تو یہ اس بادشاہ کے تاج کی کیا ہے توہین ہے یہ کیا ہے توہین ہے تو جب آدمی احکم الحاکمین اللہ کے دربار میں ہے اور اس کے سامنے وہ عبادت کر رہا ہے تو اس وقت اللہ سے توجہ ہٹا کر کھڑا ہے اللہ کے دربار میں رکو میں ہے اللہ کے دربار میں سجمے اللہ کے دربار میں اور اللہ سے توجہ ہٹا کر اس کی مخلوق میں سے کسی کی طرف کر دے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ چوڑے چمار سے بھی بدتر ہے تو یہ ان لوگوں کو نہیں کہہ رہے جن کی طرف وہ توجہ کی جا رہی ہے بلکہ اس آدمی کی توجہ کو کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کا یہ حرکت کرنا یہ کیا ہے یہ بدتر ہے تو پھر ان لوگوں پر اس کو چسپا کرنا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو شامل کرنا جبکہ انہوں نے ان کا نام لیا بھی نہیں تو یہ کیا ہے یہ انتہائی پرلے درجے کی یہ بھی خیانت ہے جہالت ہے یا خیانت ہے جو بھی اس کو کہہ دو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی اچھا اور آخری بات یہ ہوئی یعنی تیسری بات یہ ہوئی کہ انہوں نے یہاں پر پھر ان کے فتو کی تزار بیانی بیان کر دی کیا بیان کر دیا فتو کی تزار بیانی بیان کر دی کہ خان صاحب کے ابتدائی فتوے جو ہیں وہ شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ کی تکفیر کے ہیں اور بعد کے جو فتوے ہیں وہ تکفیر کے نہیں ہیں وہ تکفیر کے نہیں ابتدائی فتووں میں انہوں نے شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ کو کافر کہا ہے اور بعد کے فتو میں انہوں نے کہا کہ ہم کفر نہیں کہتے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والوں کے کفر سے منع فرمایا ہے ٹھیک ہے تو اب دو صورتیں ہیں کہ یا ان کا پہلا فتویٰ صحیح ہے اور یا دوسرا فتویٰ صحیح ہے اور مفتی کے بارے میں عام اصول کیا ہوتا ہے کہ اس کا آخری فتویٰ جو ہے وہ پہلے فتویٰ کے لیے کیا سمجھا جاتا ہے ناسخ سمجھا جاتا ہے اور مرجی سمجھا جاتا ہے تو پہلا فتویٰ مرجو ہو جاتا ہے اور دوسرا فتویٰ راجع ہوتا ہے پہلا فتویٰ مرجو ہوتا ہے دوسرا راج ہوتا ہے تو اس لحاظ سے ان کا فتوی تکفیر کیا ہوا مرجو ہوا یا منسوخ ہوا اور دوسرا فتویٰ کیا ہوا راجی ہوا یا ناسخ ہوا یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی اچھا اب جب وہ کافر نہ ہوئے دوسرے فتوی کے اعتبار سے تو اب دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت یہ ہے کہ خان صاحب کا پہلا فتویٰ حقیقتاً صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے خان صاحب کا پہلا فتویٰ حقیقتاً صحیح ہے کہ واقعی ان کے اصول کے لحاظ سے وہ کافر تھے اور انہوں نے اس کو کافر کہا اور بعد میں انہوں نے ان کو کافر نہیں کہا اگر پہلا فتویٰ صحیح ہے تو بعد میں کافر نہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اصول اور ان کے عقیدے اور گمان کے مطابق وہ ایک کافر کو مسلمان کہہ رہے ہیں یہ بھی جرم ہے یہ کیا ہے جرم ہے اور اگر ان کا پہلا فتویٰ صحیح نہیں تھا اور دوسرا فتویٰ صحیح ہے اگر پہلا فتویٰ صحیح نہیں تھا اور دوسرا فتویٰ صحیح ہے کہ وہ حقیقتا کافر نہیں تھے تو پھر ایک مسلمان کو زبردستی کافر بنانا یہ خود کتنا بڑا جرم ہے اس کے بارے میں حدیث تم لوگوں نے پڑھ لی یہ ہو گئی تیسری بات چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انہوں نے تو ایک عمومی بات کہی تھی کہ اللہ کے ماسوا جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں ان یعنی جو بزرگ ہیں فرشتے ہیں پیغمبر ہیں اولیاء ہیں وغیرہ وغیرہ ان کا تصور جو ہے وہ گاؤ خر کے تصور سے کیا ہے بدتر ہے اگر صرف اس تصور کی وجہ سے وہ کافر ٹہرتے ہیں تو پھر یہی فتویٰ شیخ شہاب الدین سہروردی اور خواجہ نظام الدین اولیاء پر بھی لگنا چاہیے بلکہ اس سے زیادہ سخت فتویٰ لگنا چاہیے کیوں اس لیے کہ گاؤ خر جو ہیں وہ پھر مخلوقات ہیں وہ کیا ہیں مخلوق ہیں حیوانات ہیں اور چوڑا چمار یہ انسان ہیں یہ کیا ہے انسان ہے چوڑا چمار کیا ہے انسان ہے اور گاؤ وخر کیا ہے حیوانات ہیں لیکن یہ دونوں بزرگ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کو اونٹ کے مینگنیوں کی طرح سمجھے اور اونٹ کی مینگنیاں تو اونٹ کے پاخانے کو کہا جاتا ہے تو پاخانہ زیادہ سخت لفظ ہے یا چوڑا چمار اور گاؤ زیادہ سخت لفظ ہے کون سا لفظ زیادہ سخت ہوا پاخانہ زیادہ برا اور بے ادبی کا لفظ ہوا اگر پاخانہ کہنے کی وجہ سے مینگنی اباعر کہنے کی وجہ سے اگر خواجہ نظام الدین اولیا اور شیخ شہاب الدین سہرودی کافر نہیں ٹھہرتے جبکہ اتنا سخت لفظ انہوں نے کہا تو سید احمد شہید رحم اللہ کا لفظ تو ان کے مقابلے میں بہت زیادہ نرم ہے تو پھر وہ کیسے کافر ٹھہرتے ہیں اور اگر تم اس عبارت کی وجہ سے ان کو کافر کہتے ہو اور دوسروں کو کافر نہیں کہتے تو پھر تمہاری عدالت اور تمہارا انصاف کہاں گیا یہ تو انصاف نہ ہوا کہ ایک آدمی بڑا مجرم ایک ڈاکو ہو اس کو تو تم کہو کہ جی یہ بڑا شریف آدمی ہے اور دوسرا چور ہو اور اس کو تم کہو کہ جی یہ بڑا ظالم آدمی چوریاں کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹو ڈاکو کی سزا کیا بیان کی گئی ہے کہ ہاتھ بھی کاٹو اور پیر بھی کاٹو یہی ہے نا جلاوطن بھی کر دو اور شوٹ بھی کر دو اس کی سزا تو یہ بیان کی گئی ہے اور چور کی سزا صرف ہاتھ کاٹنے کے بیان کی ہے اور تم چور کے بارے میں کہو کہ یہ بڑا ظالم ہے وہ بھی تمہارے بقول ہم تو ان سارے بزرگوں کو ان چیزوں سے پاک سمجھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام اور تمام صحابہ و اہل بیت اور تمام اکابر علماء صلی صالحین اور اولیاء کا اہم جیسے گناہ گار سے گناہ گار لوگ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں شاہ اسماعیل شہید سید احمد شہید مولانا عبدالحی اور دوسرے اکابر ہم سے اس میں سینکڑوں اور ہزارہ درجے آگے تھے اس احترام میں اور اس اکرام میں اور اس عزت میں وہ ہم سے ہزارہ درجے آگے تھے جبھی تو اللہ نے ان کو توفیق دی ان اسلاف کے راستے پر چلنے کی اور جبھی اللہ نے ان کو توفیق دی ان کے راستے پر چل کر شہادت کا جام نوش کرنے کی یہ شہادت کا جام ہر کسی کو تو نہیں ملتا یہ باتیں سمجھ میں آ گئی اب یہ بات پوری حل ہو گئی امید ہے کہ اب تو کوئی اشکال یا اشتبا ذہن میں نہیں ہوگا چلو کل سے مولانا قاسم نانوتی لیکن اس کے لیے دماغ ڈبل حاضر کرنا پڑے گا